کرے پھر خلاصہ انگلش میں ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ برہان تک نہیں ہے الحمد آج کا جو ہے پروگرام ہمارا وہ کارگزاری ہمارا حج کا سفر سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے الرحمان میں سے بنایا اور جو ہے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کا سفر ہوا آفیت کے ساتھ الحمد للہ سولہ تاریخ سپتمبر کو ہم نکلے یہاں سے دبئی ہو کر پھر براہ راست مدینہ منورہ وہاں دو تین چیزیں جو ہے انشاءاللہ انگریزی کے بعد میں ہو جائے گا انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تو انشاءاللہ وہ پھر جو ہے سفر رہا دبئی سے مدینہ منورہ کا چونکہ رات کے وقت ایک بجے رات کو تو جس وقت جو ہے اترنا تھا مدینہ ایئرپورٹ پر تو وہاں پر جو ہے ہم نے ایسے منظر دیکھا مسجد نبوی کے جو کہ دل میں بہت دن سے اتنے خوبصورت کہ جو ہے وہ شیر یاد آیا یا داخل دار علی النبی المختار کہ جیسے ہم مسجد نبوی کو اوپر سے دیکھتے ہیں تو اور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اب مدینہ منورہ اتنے قریب آ گئے درود شریف میں بھی اضافہ محبت میں بھی ترقی تو اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار جو ہے ہر شریف کے سفر نصیب فرمائیں اور پھر الحمد للہ وہاں ایئرپورٹ پر بھی ہمارے جو صاحب کے دائیں تو جو کارکنان تھے وہاں انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ ہمارے لیے ہم سب سے پہلے سب سے پہلے نکل گئے پھر جو ہے وہ ٹیکسی والے کے ساتھ ہم گئے اور یہ بھی منظر ہم نے دیکھا اب تین بجے سوا تین بجے صبح کو وہاں جو ہے وہ جبل احد پہ پاس ہو کر گزرے تو اب اتنے جو ہے بتی لگا لی وہاں جبل احد پر اور رات کو اتنا بہترین منظر ہوتا ہے تو وہ حدیث آیا جو بخاری شریف میں ہے جبل احدین حب نا ون و حب ہوں لوگ وہاں پر جاتے ہیں پکنک وغیرہ کے لیے پھر جو بھی ہو تو پہلی نماز جو ہے جب ہم پہنچے وہاں تو تحجیب اذان چالو الحمد للہ عافیت کے ساتھ فجر کی نماز شیخ حضیفی کے پیچھے ہم نے ادا کی بدھ کے روز اور پھر جو ہے تین چار روز کا قیام رہا مدینہ منورہ میں وہاں پر مدینہ منورہ میں جہاں تک تعمیری کام ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے فی الحال البتہ دو تین چیزیں ہیں کیونکہ اطلاع کرنا چاہیے ایک جو ہے ماشاء اللہ ہمارے دارالکریہ میں نئے نئے قالین تو لگ گئے تو وہاں پر انہوں نے اعلان کی کہ حج کے بعد مسجد نبوی میں بھی نئے نئے قالین ڈالیں گے تو شاید جو حضرات عمرہ کے لیے دیکھیں گے تو اس جائیں گے تو اس وقت وہ دیکھیں گے یہ نئے نئے مسلح جو ہے مسجد نبوی میں دوسرا جو ہے جب آدمی داخل ہوتا ہے مسجد نبوی میں تو جو ستون ہوتے ہیں اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو جو ہے جمعہ کو خدا سننا ہے اردو میں تو اپنی جوال جو ہے اپنے سیل فون پر یہ نمبر لگا لے تو وہ سن سکتے ہیں یا اگر ترکی زبان میں یا اگر انڈونیزی زبان فرینچ زبان انگلش وغیرہ جو ہے تو اس طریقے سے مختلف زبان میں ترجمہ تب الفر جو ہے ہو جاتی ہے خدا کی تو انہوں نے یہ بھی ایک نظام شروع کیا مسجد نبوی میں اور پھر جو ہے اما میں بھی کافی اضافہ ہوا تقریباً آٹھ امام ہے کل آج کل جو ہے دو تین نیا امام تقرر بھی ہوا ہے تو الحمدللہ وہاں مدینہ منورہ میں جب بھی آدمی داخل ہوتے ہیں انوار اور برکات اور اتنا سکون ہو جاتا ہے دل کو تو سب کے لیے ہم نے دعا بھی کی حضرت کے لیے بھی اور سب حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا خاتمہ بھی مدینہ منورہ میں کرنا تو وہاں پر حضرت حاجی فاروق صاحب کے صاحبزادے زیادہ جان جان بھی ہوئی الحمد الحمدللہ اکابر بھی تشریف لائے تھے ہمارے بڑے جو ہے اکابر وہ نظام الدین سے حضرت مولانا احمد لاد صاحب اور رائے سے بحب الوہاب صاحب وغیرہ وہ بھی تشریف لائے تھے پھر پھر جو ہے مکہ مقدمہ کا سفر ہوائی جہاز کے ساتھ ہم گئے وہاں مدینہ منورہ سے جدہ اور پھر جو ہے ٹیکسی کے ساتھ الحمد للہ سال جو ہے حج میں تین ملین آدمی جمع ہو گئے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جب انہوں نے اعلان کیا کہ جو ہے حج جو ہے عرفات کے روز ہوگا جمعے کے روز تو اور لوگ جو ہے آگے خاص طور سے جو آس پاس کے تو بغیر ویزا کے بغیر تفریح کے وغیرہ تو پھر جو ہے مکہ مکرمہ میں جہاں پہ طواف کا تعلق ہے چار جگہ پر آپ طواف کر سکتے ہیں ایک جو اصل مطاف ہے لیکن وہاں جگہ کافی تنگ ہے کیونکہ تعمیرات سلسلہ باقی ہے دو سال اور لگیں گے کم از کم بہت زیادہ کام باقی ہے ان کا منصوبہ یہ ہے کہ تقریباً چھ ملین آدمی کے لیے انتظام کرنا ہے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور عرفات میں یہ ان کا منصوبہ ہے اور تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زبردست کام ہے اور پھر جو ہے دائرہ اولا اور دائرہ ثانیہ ہمارے والے کہتے ہیں تو جو پلے دائرہ ہے وہ تو عام آدمی بھی جا سکتے ہیں اور جو اوپر کا دائرہ ہے اس میں جو ہے معذورین ویل والے جاتے ہیں اور بالکل چھت کے اوپر جو ہے وہ بھی انہوں نے کھول دیا ایک ہفتہ حد کے پہلے پہلے تو اب جو ہے چار جگہ ابھی میں نے حضرت عرض کیا ناشتہ کے وقت جو ہے کہ حضرت چار جگہ تو حضرت نے فرمایا حضرت علامہ بن نوری رحمہ اللہ نے فرمایا تو اب بھی مطلب جگہ کم ہے اور بہت رش ہوتے ہیں خاص طور سے زیارت وغیرہ میں تو حضرت علامہ بن نوری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ تو محبت کا سفر ہے تو جتنے انتظام کریں گے اتنا ہی مشکلات بھی ہوں گے کیونکہ لوگ بھی زیادہ آئیں گے تو پھر یہ تو ایک اللہ کا نظام ہے لیکن مسئلہ جہاں پر ہم سعی کرتے ہیں الحمد وہ تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے چار جگہ اس کو بہت کشادہ بھی کر دیا اور لوگ بہت آرام کے ساتھ جو ہے سعی کر سکتے ہیں تو اللہ کے فضل سے عمرہ بھی ادا ہوا اور عمرہ اور تباہ وغیرہ وغیرہ بعد میں بھی اور لوگ کہا کہ نہیں ہم کو عمرہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو جس کو کہا کہ جس کو کرنا ہے وہ تنعیم جائے یا ایرانہ چلے جائے اب لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد ہم آئے یہاں پر تین چار واقعات عجیب ایک جو ہے سب سے زیادہ حجاج آئے ہمارا انڈیا پاکستان سے انڈیا سے تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار پاکستان سے ایک لاکھ ستر ہزار انڈونیشیا سے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار اور جو ہے دوسری طرف ہم دیکھیں تو تھا لینڈ جو ہے دس ہزار اور ساؤتھ افریقہ سے ہم کہتے ہیں کہ دو ہزار آئے حج ویزا کے ساتھ اور ایک سو آئے بغیر مطلب وہ بزنس ویزا وغیرہ پھر اور پھر جو ہے ملاوی سے تقریباً دو سو دو سو پینسٹھ آئے تھے پہلی مرتبہ ملاوی کی تاریخ میں اتنے لوگ آئے حج میں ایک واقعہ عجیب کیوبا سے جو ہے پہلی دفعہ جو ہے تاریخ حج کی تاریخ میں کہ کیوبا سے پانچ حضرات جو ہے تشریف لائے تھے تو یہ بھی ایک عجیب عظیم چیز مطلب یہ ہے کہ یہ کا ایک نمونہ ہے اور جو ہے فلسطین سے خادم الحرمین شریف ملک عبداللہ نے دس ہزار فلسطینی کو اپنے خرچے پر جو ہے دعوت دی تو الحمد للہ غزہ سے بھی الغربیہ سے بھی کوشش آئے تھے بات ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے ایک دو عجیب واقعات بھی بتائے کہ جو ہے کیسے زندگی گزارنا پڑتا ہے وہاں غزہ وغیرہ میں اور پھر جو ہے سوازی لینڈ سے تین آدمی آئے تھے یہ کم از کم جو ہے اس سے کم تو ہم جانتے نہیں لیکن سوازی لینڈ کے تین آدمی چونکہ وہ ہمارے ساتھ تھے تو وہ اس طرف پھر الحمد حج کا اعلان ہوا اور جو ہے مغرب کے بعد جو ہے مطلب ایک گھنٹہ کے اندر گویا تو انہوں نے اعلان کی ٹی وی پر ریڈیو وغیرہ پر تو عشاء سے پہلے سب کو پتہ چل گیا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو صرف سات آٹھ گھنٹے کا چاند تھا یہ اور مسئلہ ہے لیکن چونکہ جو ہے انہوں نے اعلان کر دی تو ہم سب جو ہے اسی پر عمل کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تین سات آٹھ گھنٹے ہو گئے تھے چاند کی میلاد کو اور ولادت کو پھر جمعرات کو ماشاء اللہ ہم گئے تھے مینا اور لوگ جو ہے وہ تو بہت چلنے سے چلے جاتے ہیں بدھ رات کو سے چلے جاتے ہیں اور اگر یوں کہا جائے کہ نس ملین لوگ تو مینا جاتے بھی نہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا بہت سے ہمارے آزاد بھی نہیں آئے اور بہت سے عرب حضرات وہ مکہ میں تیرتے ہیں وہ جو ہے ایک جو ہے مینا میں واقعی تنگی بھی ہے اور دوسری جو ہے کہتے کہ مینا کے جو بیت الخلا ہے یہ ہے وہ تو اس کے بہت بہترین انتظام نہیں تو کہتے ہم براہ راست عرفات چلے جائیں گے دوسری طرف بعض لوگ کو یہ شوق ہوتا ہے کہتے ہیں یہ غلط ہے لیکن بتا رہا ہوں کہ جو ہے کہ یہ تو بس سنت ہے تو ہم کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے بس سنت ہے ہم کو تو کہنا چاہیے ایک مبارک سنت ہے نبی علیہ السلاۃ السلام کی لیکن وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہلا کے کسوا جو ہے کہ تبدیل ہوتی تو عرفات کے دن جو ہے طلوع آفتاب کے بعد ماشاء اللہ وہ نیا کسوا کو لے آتے ہیں اور چونکہ جمعے کے روز بھی تھا تو اور بھی مدمہ تھا اور پھر جو ہے طلوع آفتاب کے بعد وہ پانچ کپڑے جو ہوتے ہیں ہر دیوار کے لیے ایک ایک اور دروازہ جو ہے اس کے لیے ایک تو اس وقت جو ہے عرفات جو ہے کہ دن نو تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد تبدیلی کرتے ہیں تو بیس ملین ریال خرچ ہوتا ہے اس کسوا کے لیے غلاف کے لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر موقع نہیں ملے گا دیکھنے کے لیے تو اس وجہ سے بعض لوگ گرے جاتے ہیں تو خیر جو ہے اکثر حاجی جو ہے بہت جلدی پہنچ گئے تھے بعض لوگ تو شب جمعے کو چلے گئے تھے عرفات ہم جو ہے الحمد للہ سات بجے پہنچ گئے تھے بعض حضرات پیدل گئے بعض جو ہے بس کے ساتھ گئے بعض ٹرین میں گئے تھے یہ ٹرین کا نظام جو ہے بہت بہترین ہے ہمارے حجاج انڈیا پاکستان کے بہت اس کو استعمال کرتے ہیں ان کی پیکج میں بھی شامل ہے اور وہ ٹکٹ کے لیے مینا عرفات مزدلفہ اور واپسی دو سو پچاس ریال لگتا ہے تو ماشاء اللہ وہ بھی ایک عظیم خدمت ہے حجاج کے لیے جہاں تک منفی چیزیں ہیں ایک تو دل کو بہت لگتا ہے اور شرم بھی آتی ہے لیکن کہنا پڑتا ہے کہ جو ہے انہوں نے سب جگہ پر مینا میں عرفات میں مزدلفہ میں ایسے انتظام کیا جس کو ہم یورائنر کہتے کھڑے ہو کر لوگ جو ہے پیشاب کرتے ہیں تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ احرام کی حالت میں اور لوگ جو ہے اور پھر جو ہے عورتیں جب جاتی ہے اگر ایک اس طرف دائیں طرف تو خود سب کچھ نظر آتا ہے تو یہ تو بہت دل کو لگتا ہے ہم نے خود شکایت بھی کی ریاست العامہ حرم میں خود گیا تھا خط بھی لکھا اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے کہ یہ چیزیں سب کو ختم کر دیا ختم کرنے کے بجائے اور اضافہ ہو رہے ہیں آپ کسی بھی حاجی کو پوچھیں تو بہت دل کو دکھتا ہے کہ جو ہے اتنا جو ہے مقدس جگہ پر اب حاجی لوگ مینا میں ہوتے اور افراد میں مزدلفہ میں غالب گمان تو یہ ہے کہ حرام بھی ناپاک ہے اور جو ہے حج کے پتہ نہیں ادا ہوتا ہے نہیں یہ اللہ تعالی تو پھر بہت عجیب کام انہوں نے کی ایک جگہ بہت بہترین انتظام کے حجات کے لیے لیکن ایک دو چیزیں یہ جو ہے دل کو بہت جو ہے تکلیف ہوتی ہے الحمد للہ وہاں پر مفتی عام عبد العزیز بن عبداللہ آل شیخ نے جو ہے خطبہ دی اور نماز ادا کی ظہر اثر کی وہاں پر جو ہے مسجد میں ہم جو ہے سب اپنے اپنے تھے اور پھر نماز کے بعد ہم نے سب کو کہا کہ دیکھو اب جو ہے یہ ہے وقت مانگنے کی الحد جو عرف جیسے امام ترمیدی نے فرمایا حاد الحدیث ام المناسک مطلب یہ تو اصل چیز عرفات اللہ سے منوانا ہے اللہ کو مانگنا ہے کسی بھی زبان لغت میں اور زبان میں اور جب جو ہے غروب آفتاب ہو جائے تو جب آدمی نکلے عرفات سے اور مزدوری کی طرف جائے تو دل یہ گواہ دے کہ واقع ہم نے ایسے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا دیکھیے کہ ہم سوچے ہم جسے گنہ گار اور سیاکار کار اللہ تعالیٰ نے دعوت دی لیکن کس کو چارہ ہے سب کو آنا ہے آپ دیکھیں سیاسی طرف یہ بشیر عمر بشیر جو ہے سودان کے صدر جو ہے وہ بھی تھے وہاں پر اور صدر عبد القیوم مالدیو تھے وہ بھی تھے وہاں پر تو بادشاہ ہو صدر ہو وزیر اعظم ہو فقیر ہو سب کو احرام باندھنا ہے سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس بھیک مانگنا ہے وہ اللہ اور یو انتم یہ ایک عظیم منظر ہے جو صرف اسلام نے پیش کی دو ملین تین ملین آدمی جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک چیز لبیک اللہ لبیک اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کسی اور دین میں یہ نہیں اور یہ ہم کہ یا اللہ ہم تیار ہیں موت کے لیے تیار ہے ہر قربانی کے لیے تیار ہے تو یہ ایک عظیم منظر ہے تین ملین آدمی جو ہے جمع ہو جائے ایک جگہ پر اور جو ہے دعا کرتے رہے کتنا رونا اور کتنا ایک دوسرے سے معافی مانگنا تو بہت عجیب منظر ہے ہم اس پر باتیں کریں لیکن وہ آدمی اگر خود موجود ہو سب پتہ چلتے ہیں تو اس میں الحمدللہ بہت عافیت کے ساتھ انہوں نے ایک دو روز پہلے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ بارش کی بھی امید ہے لیکن عرفات کے روز بارش نہیں آئی وہ گیارہ تاریخ کو بارہ تاریخ کو ماشاءاللہ اللہ بارش آئی تھی تو جب ہم گئے تھے وہ رنگ کے لیے ہیں تو مزدلفہ میں بھی یہی چکر ہے وہ پیشاب کا جو ہے وہ سب تو بہت تکلیف ہوتی ہے چونکہ اتنا رش ہوتے ہے لوگ کو ایک ایک گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے تو لوگ کہا کہ بس تو بہت یہ تکلیف ہوتی ہے خیر تو آفیت کے ساتھ وہ بھی الحمد پھر جو ہے مینا میں بہت بہترین انتظام کیا وہ جمعرات کے لیے اب جو ہے چار پانچ منزلہ ہے تو بہت آفیت کے ساتھ چلے جو لوگ زخمی ہو جاتے تھے بعض شہید ہو جاتے تھے اب جو ہے بہت آسانی کے ساتھ رمی جماعت جو ہے یہ شیطان کو کندر کا مارنا طواف یارت جو ہے اس میں بہت گڑبڑی ہوئی معذورین کے لیے یہ ان کے اخبار والوں نے بھی بتایا کہ اب جو ہے ہزار ویل سے یا اس سے زیادہ جو ہے وہ قطار میں ہیں اب بیچارہ کوئی لنگرا ہو کوئی نابینا ہو کوئی عمر رسیدہ ہو اب ان کو کہوہیا شوہیا تو وہ بیچارہ کتنا صبر کرے ان کو وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کو بیت الخلا جانا ہے سب جگہ جو ہے تو کیا کیا انہوں نے سب نے ہی لیکن بعض نے کہا کہ جانے دو اللہ طواف زیارت حالانکہ فرض ہے تو انہوں نے اور لوگوں کو پیسہ دی اور میری طرف سے جو ہے طواف زیارت ادا کرو یہ پھر اخبار والوں نے بھی جو ہے شائع کیا تو یہ بہت افسوسناک ہے کہ دونوں طرف جو ہے انتظام کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے اتنے جو ہے لمبا سفر اتنے قربانی کر اب ارتبار زیارت نہیں کرتے تو سکھا جائز ہے جائز نہیں ہے وہ تو دوسری بات لیکن یہ کہ ہم کو پتا ہے کہ یہ جو ہے گڑبڑی ہے اس میں تو پھر یہ دو تین چیزیں جو ہے یہ منفی جو ہے ہوا ہے اور اس کا اصلاح بھی کرنا چاہیے پھر جو ہے پھر حج کے بعد الحمدللہ لوگ جو ہے ہم نے تو بہت اصرار کیا لوگوں کو اور کہا کہ آخری روز تیرہ تاریخ کو جامع رہے اللہ کے حضور سے ہم ہر کا جو ہے لوگوں کو تاکید تو بہت سے لوگ اور سے ہمارے میں آئے میں آئے اور پھر وہاں پر آخری پروگرام ہم نے رکھا وہاں پر ایک شیخ لکمان تھا سوازیلینڈ کے تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ شیخ آپ جو ہے اس پر سوازیلین ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کی جو ہے اسلام پر اور جو ہے اس کی تاریخ پر جو ہے آپ کو مزید روشنی ڈالے تو اس نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوازی لینڈ میں جو ہے اسلام آیا بس بیس تیس پچاس سال پہلے کہا کہ ہمارے پاس دستاویز ہے اور ہمارے پاس جو ہے مطلب فکا طور پر ہمارے طور پر حجت اور دلیل ہے کہ جو ہے انیس سو بارہ میں اس وقت کے پہلے بھی جو ہے اسلام داخل ہو گیا تھا مطلب ایک سو دو سال پہلے اور ایک عجیب واقعہ اس پر یہ بیان کیا اس نے کہا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ مسلم لیکن اس نے یہ کہا لوگوں کو کہ دیکھو جہاں تک کھانا کا معاملہ ہے کہ ایسے باورچی میرے لیے لے آنا جو کہ پکا مسلمان ہو مجھے صرف حلال کھانا کھانا ہے حالانکہ خود ہے مسلم تو اس پر ہم نے تبصرہ کیا آج حاجی بھی خود مطلب احتیاط نہیں کرتے الحمدللہ اللہ کے سبب سے ہم نے حج بھی کیا حضرت نوری رحم اللہ کے ساتھ عمرہ بھی کیا حضرت کے ساتھ چالیس سال پہلے جب ہم کراچی میں تو حضرت کے ساتھ الحمدللہ رمضان کا بھی اور وہ حج اس وقت حضرت اللہ بن نوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک مطلب دل تکلیف کے ساتھ جو کہنا پڑتا ہے پہلے جو ہے جب لوگ جاتے تھے یورپ وغیرہ ہم ان کو کہتے تھے کہ تم تو ہے کھانے پینے میں ذرا احتیاط کرو اب جب لوگ جو ہے حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں تو وہاں بھی کہنا پڑتا ہے کہ تم جو ہے جو ہے کھانے پینے میں احتیاط کرو وغیرہ جو ہے اور آج تو حالت تو اور کہاں کہاں سے تک پہنچ گئے تو پھر یہ ایک اہم بات تھی تو پھر جو ہے الحمدللہ واپسی میں بھی کوئی تکلیف وغیرہ نہیں ہوئی لیکن یہ بھی ایک افسوسناک اب جب ہم واپس آئے اخبار میں ہم نے خود دیکھا بھی کہا کہ ہر ایک جو ہے حاجی کو اجازت ہے کہ وہ دس لیٹر زمزم واپس لے جا سکتے اپنا ملک جو ہے اور ہر ایک کو شوق بھی ہوتا ہے اور حاجی وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاح السلام نے بھی زمزم مبارک لے گیا مطلب وہاں مدینہ منورہ تو اور ماں وہ زمزم علی ماں شوری بال ہو تو مطلب ایک بہترین ندی تو وہی ہے زمزم کی مدینہ منورہ کے کھجور مکہ مقدمہ کا زمزم اور عرفات کا پیغام بلغ شاہد منکم الغائب کہ یہ دین کو آپ سب جگہ تبلیغ کرو اور سب کو دعوت دو اسلام کی طرف تو یہ ہمارا تین کام ہے تو خیر جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تو دیکھا کہ زمزم کے بکس جو ہے اور پانی بھی بہ رہا ہے گویا کہ وہاں ہوا ہے تو پوچھا کیا ہوا تو کہا کسی کو اجازت نہیں وہ دس لیٹر لے جائے سب وہاں چھوڑ دیں تو ہم کیا کریں گے کہا کہ نہیں وہاں پر جگہ ہے پانچ پانچ لیٹر خریدو اور ہمارے لیے تو ٹھیک دس بیس ہزار پچیس ہزار تو تھوڑی پڑتا ہے لیکن کتنے لوگ جو ہے اپنا سب پیسہ بھی خرچ کر چکے تقریباً اب جو ہے میں دس لیٹر بیس لیٹر نیا بیوی ہو تو وہ بھی نہیں لے جا سکتے ہیں تو پھر جو ہے افسوس کے ساتھ اور پھر میں خود گیا پہلی جگہ گیا تو کہا کہ زمزم معافی ختم ہو گیا دوسری جگہ گیا تو معافی تو میں کہا اب میں کیا کروں تو کہا نہ تیسری جگہ جاؤں تو پھر وہاں تیسری جگہ پر جو ہے پیسے دے دی لیکن دل تو بہت لگتا تھا جو جو ٹیکسی والا تھا ہمارے ساتھ میں نے اس کو کہا دیکھو میرا دل یہ گزارا نہیں کرتا ہے کہ یہ زمزم یہاں رہے گا اور بیس یا ختم کر دیں گے پانی پھینک دیں گے یہ تم ہی لے جا ہمارا بیس لیٹر جو ہے تم اپنے بیوی اور بچے کو دے دیں تو بہت خوش ہو گئے تو مطلب یہ کہ یہ دون دو تین چیزیں جو ہے واقع اصلاح کی ضرورت ہے یہ زمانہ جو ہے ایسے ہے کہ ہم جو ہے تو یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ سب ٹی وی ہے ریڈیو ہے کتنا آسان ہے سب کے آپ اعلان کرے کہ جو ہے حاجی لوگوں کو دے اب اجازت میں یہ دس لیٹر لے لے جانا پانچ لیٹر لے جو بھی وجہ ہو سبب ہو اب جو ہے لوگوں کو اتنا تکلیف دینا یہ بالکل نامناسب ہوگا تو یہ جو ہے اور آخر میں وہ دعا کرتے ہیں اللہ مجل حجنا حج جنا حج مغرہ مشکورہ مسورہ دو تین اور چیزیں بات کرنی ہے جو بہت اہم ہیں دیکھیے سیاسی حالت یہ ہے اب آپ دیکھیں ایران جو ہے اکثریت شیعہ ہے عراق جو ہے اکثریت شیعہ ہے بحرین اکثریت شیعہ ہے دوسری طرف لبنان جو ہے ہم کو پتہ ہے حزب اللہ ہے سوریا میں جو حکومت کیا ہے اب خبر آ رہی ہے کہ خوشی والوں نے تقریباً قبضہ کیا ہے یمن میں تو یہ شیعہ بلاک جس کو ہم کہتے ہیں اور قوت اور طاقتور ہو رہے تو یہ ہموار کر رہے زمین کو بجار کے لیے یہ یہودی وہ جو ہے انہوں نے جمکی دی مسلمان کو اسی ہفتے میں ان کے وزیر جو ہے اگر یہودی اپنا عبادت نہیں کر سکتے مسجد الاقسا میں تو مسلمان کو بھی ہم حق نہیں دیں گے اجازت نہیں دیں گے کہ وہ نماز وغیرہ کرے وہ کرے وہاں جو ہے مسجد الاقسام تو یہ دونوں جو ہے ایک طرف یہودی ایک طرف شیعہ یہ سب سجائے چیلے ہے اور دیکھو ہمارے لیے ہے ہم ہر روز کم از کم یہ دو رکعت کرے اللہ تعالیٰ سے التجا کرے کیا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے خالق الحرمین شریفین شریف الاقصا کی حفاظت کرنا ہے یہ خطرہ سے خالی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے بہت گڑبڑی کی ماضی میں بھی اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں ہمارے شیخ شیخ یونس صاحب حفیظ اللہ کی طبیعت ناساز ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کامل عطا کرنا ہے ہمارے مولانا حیدر صاحب کی اہلیہ مخترمہ سے انتقال ہوا ہم نے وہاں سنا ہوا اعلان بھی کیا ہے اللہ ان کی اللہ تعالیٰ اور مولانا کو صبر جمیل عطا فرمائے According to Hazrat, I should just uh, give the summary, so I'll just give the summary in English because my Burhan is not here. Alhamdulillah, on the 16th of September, we left from South Africa via Dubai, and we landed in Dubai about midnight, and then when we arrived, we were about to land in Medina Munawwara, now in the darkness of the night, to see the brightness, the effulgence, the radiance of Majidun Nabawi, and subhanallah, the love and the attraction, everything just increases, so we greet our salawat and durood and this is what Nabi alayhi salatu salam used to do. They travel faster to Medina Munawwara due to the excessive love of Medina Munawwara. And then alhamdulillah they came out very easily, the sahib brothers were there. And then we went with a taxi to the hotel. So we passed Jabal Uhud. And first time I saw this and it was three quarter past three in the morning. There are so many lights there, and it was a very wonderful scene and spectacular sight to see the Jabal Uhud shining in its glory. And we know Nabi alayhi salatu salam said, so go to the mountain, yuhibbuna wa nuhibbu, as mentioned in Bukhari Sharif. The mountain loves us and we love the mountain. So alhamdulillah, Fajr, before Fajr we were there, Tahajjud Azan was going when we reached. And then Shaykh Huzayfi, Hazrat Shaykh Huzayfi ke baare mein ek bahut muqtabar ne ye bataya, کہا کہ آپ جانتے شیخ کہا کہ بارہا ملاقات ہوئی لیکن یہ نہیں کہ میں نے بہت گفتگو کی تو انگلش تو کہا کہ شیخ ادے اتنے نیک آدمی ہے کہ رات کو جو ہے تین حصہ کرتے ہیں تھوڑی بہت تین گھنٹے کے لیے سو جاتے ہیں پھر جو ہے دو گھنٹے وغیرہ جو ہے خوب تلاوت کرتے ہیں قرآن شریف کی پھر تقریباً دو گھنٹے جو ہے تعجب وغیرہ میں اور پھر ایک گھنٹہ جو ہے دعا وغیرہ میں So nevertheless, though then Medina Munawwara, there's no construction or anything going on, but two, three new developments. Number one is this, mashallah, now Madhurisa Alum, here new musallas are in already. We hope new musallis will come also. So inshallah, so there they announced that there will be new, new musallas placed and put in inshallah after the Hajj. So maybe when the brothers go for Umrah in, Ramad in uh, December, then you might see the new musallas. And then when you enter the masjid, Masjid Nabawi, where the pillars are, then on the pillar is written, tune in on your cell phone, on your mobile, on this frequency, you can listen to the khutbah in English or French or Indonesian, and it is simultaneous translation while the Arabic khutbah is on. So this is, now the fiqh aspect is different, I'm just giving what is happening. And then, mashallah, they've increased the amount of imams there. Two, three new imams have been appointed as well. So they normally for Taraweeh and so forth. So this is a new development. We went for ziyarat and took the gravels and then to Baqi, the graveyard, Friday also. <coughs> then from there we came by plane from uh, Medina Munawwara to Jeddah and then we went to Makkah. Makkah Mukarramah, is about 50 cranes around the Haram and they are preparing and arranging for 6 million Hajis in time to come in Makkah and in Arafat. That is the plan, that is the idea. So still two years or so work will continue. It's a massive, massive operation. And you can perform tawaf now four places. One is the original, but that is very, very less compared to before. As ये भी उन्होंने अखबार में लिखा था कि पहले जो है पचास हजार आदमी पीसा So they said that before 50, people could perform tawaf. Now with all this, 132,000 people can perform tawaf per hour. So the bottom, the original, we can perform tawaf, alhamdulillah. Then we have the first circle, second circle. Our people call it donut now. So the first donut, second donut, the first one is for normal all the people. The top one is for the wheelchairs and the ma'zur people. And then right on top, the rooftop, one week before Hajj, then they touched up different top so we could make tawaf there on top also. The Sa'i area is very, very good. They made it very broad and wide, four places, four floors. So there the traffic flows very nicely. And you know the more arrangements they make, so still we find so many problems. Tawaf the Arab you see, said it was Hajj on Friday and the Saturday, over 1,000 wheelchairs. We saw ourselves. And now so many of them could not perform the Ziyarat. Old people, crippled, blind, so you know, the huzu does not last. They got so frustrated, the paper also mentioned it, where they started saying other people give 100, 500 riyals and say, go make night about riyals. Now you see, we need to understand both parties, the authorities and the Hujjaj. Both get the blame because we must make sufficient arrangements and the Hujjaj will understand the importance and significance of Tawaf and Ziyarat. But Alhamdulillah on the whole, the Hajj was very good. In fact, their media is saying Al-Hajj mithali In the past 50, 60 years, this was one of the best Hajj 1435. So according to what they are statistics in this thing. Nevertheless, as far as the amounts go, there were more than about 3 million people, 170,000 from India, 160,000 from Pakistan, 168,000 from Indonesia. On the other side of the scale, then 10,000 from Thailand, 2,000 from South Africa is the total so 2,000 were there, but another 100 were prisoners and so forth visas. And Malawi had about 267, that was the biggest amount from Malawi. From Cuba, the first time in the history of Hajj, Hujjaj came from Cuba, five of them came. From Swaziland, three Hajis came, Alhamdulillah, even our group, so we met them as well. So Alhamdulillah, Hajj was very easy in that way. So the first day we went to Mina, and you'll find that everybody does not come to Mina. Some people don't come to Mina just looking for loophole, they say, no, it's just Sunnah. We must never use this word, it's just Sunnah. We must say it's a Mubarak Sunnah of Nabi alayhi salam. Nevertheless, and then you find other people don't come because, you know, they get highty-tighty, they don't like the toilets and what have you. Then other people don't come because they want to see how the kiswa, the hilaf is changed on the ninth morning. So after sunrise, mashallah, the team comes in and the kiswa, the hilaf, 20 million Saudi riyals, and then five pieces, and then they open the Baytullah, the army is there, the tawaf is on behind the army, and this team, then they go on. If you go inside the Baytullah, then you will see, even on top if you see, some people think it's an air conditioner, another air conditioner, but a trap door here. So they open the trap door, and then they go on top of the Baytullah. There are five pieces, four for each wall, and one for the door, the golden door of the Baytullah. So this, we want to observe this and see this, so after that, then they leave for Arafat and so forth. Obviously it's not the right thing, but now Hajis, you know. So anyway, people got different shop and desires. Then Alhamdulillah, because they announced the Friday Hajj, the massive crowd last minute also, and last minute they didn't worry of visa and permit and so forth. So people from neighboring Jeddah and so forth, they just worry. So nevertheless, when they, Nabira, the Grand Mufti of Saudi Arabia, Sheikh Abdul Aziz and Abdullah Ali Sheikh delivered the Qudda, performed the Zohar Asr, we all went in our camps and so forth, we did the Salat there, told everybody now is the time that we have to beg and beseech Almighty Allah, our heart should bear their testimony that when we leave Arafat, then as after sunset, that Allah Azza wa Jalla in His benevolence, in His mercy has forgiven us. It is the greatest assembly of humanity and this is the beauty of Islam. President Umar Bashir of Sudan was there, President Abdul Fayyum of Maldives was there. Whoever comes, king, president, prime minister, or many mortal sinners like us, we have to wear the ihram, labbaik Allahumma labbaik. We have to read the dua, du'a-i wa dua al-anbiya min qabli, la ilaha illallah wahdahu, la sharika lahu, lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shayin qadir. So every Nabi came to Arafat. So imagine what a great honor it is. So therefore from now, when we study the life of Salaf Salih, when Hajj is to finish, they are already making dua for the next Hajj. Ramadan is to finish, they are already making dua for the next Ramadan. So we should also make that dua and make the dua wa arina manasikana wa tubalina. So Allah, you show us the places of Umrah and Hajj and forgive us. It's for Allah to take us. If you hear people's stories, one person from Cape Town, he said 60 years and saving money, and now I'm in Arafat. तो एक आदमी हजरत केप टाउन के फरमाया कि तीस 30 years अपना पैसा हर रोज कुछ न कुछ तीस साल के बाद अल्लाह तला ने मुझे भेजा बख्शा तो वट यू से इतने जज्बा इतना मोहब्बत के साथ जो है यू ये स्टोरी यूज करता है so you must remember so many people that, Alhamdulillah, from Palestine, 10,000 people came, about 5,000 were invited by the King of Saudi, 5,000 from Gaza, 5,000 from the West Bank. So Alhamdulillah for them, they never thought it will happen, but see, Almighty Allah is Musabbib al He brings whoever He wants to. Fela ula, one, two things which are very, very negative. One is in Arafat, they have, in Mina, Arafat, in Muzdalifah, they have the Jurainas. And the way it is designed, you know, is very shameful, you know. Imagine the men are standing, I mean the women have to go. If you just look, you can see everything. And the men are standing, picking up the haram and busy with the host, you know. So I think it's a terrible thing, it's a shameless thing, you know. Allah give them hidayat. I myself, how many times I complained to them, wrote to them everything, wrote to the imams. Allah give them hidayat, they remove the system, you know. But uh, it seems to be increasing every year, Allah forbid. When we went to Khalifa, Alhamdulillah, and then, you know, Sawab Ziyarat again, it was full, full. I said, let me go and see the first day, but it was too full. We could not perform it because my wife was with me. Then the second day we went. Alhamdulillah, then we managed very easily. And then the Ramul the Jamarat, mashallah, is very, very easy. And they have now four different floors. So you got about 15 shaitans now. So on every floor they got three, three symbolic shaitans. So it's very well organized, you know. So you can go walking, you can go with the escalator, you can go by lift, and so forth. So it's very well organized, alhamdulillah. And mashallah, then our Akabir were there from Raiwin and from uh, Nizamuddin also, alhamdulillah. And then we all know that our Sheikh Yunus, Hafizahullah, is very, very ill, critically ill in Madinah Munawwara hospital. And Allah Ta'ala make it easy for him also. Give him Shifai Kamila, Maulana Hibir wife passed away. We heard about it. Ya Allah, give her Jannatul Firdaus. And give Maulana and his family also Sabr Jamil. Those two, three other issues I need to discuss and because I mentioned it Urdu. If we look at things from a political perspective, you see Iran is majority Shia. Iraq is majority Shia, Bahrain is majority Shia, Lebanon, the Hezbollah is very powerful, Syria, the government is Shia. Now you study Yemen, the Houthis, so they also have uh, Shias. They were very uh, moderate in a sense, but now they also have joined Iran and so forth, so have become, so they all have control. So this is now preparing the way for the Dajjal. And their ultimate aim is to take control of the Haramain Sharifah. So therefore, dear brothers, fellow families daily, read two rakat salat, raise our hands, make dua, Ya Allah, protect the Haramain Sharifain. We don't know what can happen in future. And if you look on the other side, then the Jews, you know this week year, they already threatened the whole Muslim Ummah, not only Palestinians. Their Minister of Security said, if we, if they, the Jews, cannot pray in Masjid al-Aqsa, then they will not allow the Muslims to pray there. So imagine so many problems. So we should make dua for all the places, Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah, Masjidul Aqsa, and in the ending we beg Almighty Allah Jalla wa'ala. And then the last thing, that when we were leaving the Zamzam water, big chaos there also. They in the newspaper said you can take 10 liters, I read it myself. When we come to the airport, you see the Zamzam water flowing, you think the well is there. They're not allowing any Haji to take 10 liters. Now you must leave your 10 liters and now you must buy their 5 liters if you want to bring Zamzam home. So it will be a terrible situation. Allah gives them hidayah. May Almighty Allah accept our Hajj. Allah Ta'ala protect the Haramain and take us time and time again to the Haramain Sharifain. وآخر دعوانا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے اور اس کے بعد محرم کا مہینہ آنے والا ہے اس لیے مفتی صاحب نے حج کے حالات اور حج کا سفر اور وہاں جو مشکلات ہیں ان کو بیان فرمایا جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی بیان فرمائے جو کام نہ کرنے کے ہیں وہ بھی بیان کیے اللہ تبارک و تعالی نے مختصر میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں اللہ تعالی نے یہ زندگی جو ہمیں دی ہے اس کو عاریت کہتے ہیں مانگنے کی چیز جو چیز مانگنے کی چیز ہوتی ہے آدمی اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ آدمی سوچتا ہے کہ مالک جب اس کو واپس لے لے گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ کے ہاں کوئی شادی ہو اور شادی میں آپ کو مزید کار کی ضرورت پڑ جائے کہ میں اپنے دوست سے کار لے لوں اس لیے کہ بہت سارے کام کرنے ہیں تو مزید ایک کار کی ضرورت ہوگی تین دن کے لیے تو آدمی مانگنے والا کوشش کرے گا کہ میں اس کار سے زیادہ سے زیادہ کام لے لوں تین دن میں ورنہ پھر کار واپس ہو جائے گی اگر کسی طالب علم کے پاس اپنے کپڑوں کو استری کرنے کے لیے استری موجود نہ ہو اور وہ اپنے کسی چاچی سے ایک گھنٹے کے لیے استری مانگ لے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایک گھنٹے میں استری سے زیادہ سے زیادہ کام لوں زیادہ سے زیادہ کپڑے کو استری کروں ورنہ پھر واپس ہو جائے گی اگر پانچ منٹ کے لیے کسی سے قلم لے تو قلم سے جلدی جلدی لکھیں گے کہ قلم واپس ہو جائے گا اسی طرح سمجھ کہ زندگی بھی ہمیں اللہ تعالی کی طرف ہی ملی ہے اور زندگی واپس ہو جائے گی جتنے دن ہماری زندگی ہو اس سے ہم زیادہ سے زیادہ کام لے ورنہ واپس ہونے کے بعد پھر ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے مرنے کے بعد انسان کا فائل کلوز ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد عمل نہیں کرے گا التزامات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه آدمی کے مرنے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں رہ جاتی ہیں صدق جاریہ اور صدقت جاریت یا ولد صالح اچھا بیٹا بیٹی پوتا پوتی جو اس کے لیے دعا کرتا ہے یا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس لیے جب حج کے دن آتے ہیں تو وہ ہمیں زندگی ملی ہے اس میں جو حج کرنے والے ہیں حج کے لیے چلے جاتے ہیں جو حج کے لیے نہیں جا سکتے یا ارادہ نہیں وہ یہاں پر روزے رکھتے ہیں تصویر پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور دوسری عبادات کرتے ہیں محرم آ جائے جو زندگی کا ہمیں حصہ ملا ہے اس میں ہم روزے رکھیں گے نو اور دس کے روزے رکھیں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ بہترین روزے رمضان کے بعد محرم کے روزے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اور زیادہ روزے رکھے تو بہت اچھی بات ہے بہتر سے بہتر ہے اور محرم کے مسائل لوگوں کو سمجھا دیں محرم کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں ان واقعات پر روشنی ڈالیں یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تھے حضرت عمر کی زندگی پر روشنی ڈال دیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا خدمات انجام دی تھی اور جو مفتی صاحب نے بتایا کہ باطل والے سب متفق ہو گئے ہیں اتفاق کر چکے ہیں شیعہ وغیرہ تو اس پر روشنی ڈالے کہ دیکھو انہوں نے حضرت عمر جیسی شخصیت کو بھی نہیں چھوڑا ان کی قاتل بھی مجوسی تھی ایران کا مجوسی تھا اور اس میں عیسائی منافق یہودی سب شریک تھے ان کے قتل اور ان کی شہادت میں تاکہ دلوں میں باطل سے نفرت بیٹھ جائے اور حق سے محبت پیدا ہو جائے حضرت حسین رضی اللہ عنہ محرم میں شہید کر دیے گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی ان کو یہ خبریں پہنچائی گئی تھیں اچھے آدمی نہیں اس لیے انہوں نے بیاج سے انکار کیا اور انکار کے بعد پھر جو کے لوگ تھے ان لوگوں کا بہت زیادہ اصرار اور ان لوگوں کی بہت زیادہ مانگ اور طلب تھی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی دعوت پر چلے گئے اگر آدمی کو ایک آدمی دعوت دیتا ہے تو وہ جاتا ہے کہ یہاں تو کوفہ کے سینکڑوں خطوط ان کے پاس پہنچ گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور جب کوفہ کے قریب پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ جو لوگ مجھے بلانے والے ہیں یہ تو میرے عاشق اور میرے محب نہیں ہیں یہ تو منافق خراب قسم کے لوگ ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ سے باہر ٹہرے تھے ان کے ساتھ ان کا اہل عیال ان کے بچے ان کی فیملی کے لوگ تھے ان کے پاس فوج نہیں تھی اس لیے کہ وہ لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے مہمان کے طور پر گئے تھے کہ میں وہاں رہوں گا اور وہاں یزید کا کوئی اثر نہیں اور یزید سے مجھے اختلاف ہے تو میں ایسی جگہ میں رہوں گا جہاں یزید کے لوگ نہیں ہوں گے اور میں آرام سے رہوں گا مجھ سے کوئی یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ بیعت کرو اس نیت سے گئے تھے کہ یہ اپنے لوگ ہیں بیعت کا مطالبہ مجھ سے نہیں ہوگا جب وہاں پہنچی تو ان کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا مجھے بلایا طوپر کے لوگ تو کے ساتھ ہیں اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تین باتیں رکھی ایک یہ کہ تم مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی سرحد پر جا کر اللہ کے راستے میں جہاد کروں یا یہ کہ میں واپس مدینہ منور جانا چاہتا ہوں یا یہ کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دے جو میرے چچا ذات بھائی ہے کہ میں ان کے ہاتھ پر بیٹھ کروں اب جب بلانے والے ظالم کو شیعہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی بات کرتے ہیں تو عقل میں یہ بات آنے والی ہے کہ رات کے وقت انہوں نے حملہ کیا انہیں لوگوں نے جو بلانے والے تھے تو رات کے وقت ان کو اور ان کی فیملی کے لوگوں کو شہید کیا کچھ لوگ ان میں بچ گئے ان میں حضرت زین العابدین حسین میں علی ابن حسین رضی اللہ عنہ جن کو زین العابدین کہتے ہیں وہ بچنے والوں میں موجود تھے وہ یزید کے پاس گئے یزید کے مہمان بنے یزید ان کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھاتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے اور پھر یہ درخواست بھی کی زین العابدین اور ان کی فیملی سے آپ ہمارے پاس یہاں آرام سے رہیں یا مدینہ منورہ جانا چاہیں تو چلے جائیں ان سب حضرات نے فرمایا ہم تو مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں چنانچہ وہ مدینہ منورہ آئے العابدین نے ایک لفظ یہ نہیں سنایا اور نہ بتایا کہ یزید نے ہم کو قتل کیا اور عبید اللہ نے ہم کو قتل کیا بعد میں یہ سستی کہانیاں بنائی گئی بنائی اس واقعہ کے وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس کا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا تو بہرحال یہ یہ عرض کر رہا تھا میں جو چند دن کی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ آریت کی زندگی ہے اور آریت کے معنی مانگنے کی چیز مانگنے کی چیز میں آدمی جلدی جلدی مانگنے کی چیز سے کام لیتا ہے تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرو اس لیے جو ہمارے پاس زندگی ہے اس زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے صحابہ کرام رحبان رحبان بالنار ان کو شجاعت اور بہادری دکھاتے تھے رات کے وقت عبادت کیا کرتے تھے تاکہ دن اور رات دونوں تین کے کام میں اور اچھے کاموں میں خرچ ہو جائے حضرت بچریہ رحمہ رحم رات کو جب سب لوگ سو جاتے تھے بارہ بجے کے بعد ایک بجے کے بعد اٹھتی تھی تہجد پڑتی تھی اور تہجد کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی تھی یہ فرماتی تھی اے اللہ اے تمام سب بادشاہوں کے بادشاہ ملک الملوک اے اس وقت سب سب بادشاہوں کے دروازے بند ہیں رات کے وقت جتنے بادشاہ ہیں سب نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے چوکیدار ان کے دروازوں پر کھڑے ہیں اے اللہ اس وقت آپ کا دروازہ کھلا ہے میں آپ کے دروازے پر حاضر ہوں تاکہ آپ کے دروازے سے مجھے بھیک مل جائے کتنی پیاری بات فرمائی ہے رات کے وقت دنیا والوں کے دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کوئی مغفرت مانگنے والا تاکہ میں اس کی بخشش کروں اے کوئی سوال کرنے والا تاکہ میں اس کے سوال کو قبول کر لوں اور میں اس کو جو مانگتا ہے دے اللہ تعالی کی طرف سے آبادی لگتی ہے تو دن بھی کام میں لگانا چاہیے رات کو بھی کام میں لگانا چاہیے اس کے لیے ذوق اور شوق کی ضرورت ہے جب آدمی دن اور رات دونوں کو اللہ تعالی کی مرضی میں اور اللہ تبارک و تعالی کی پسند کی ہوئی چیزوں میں لگاتا ہو یہ ذوق اور شوق کے بغیر نہیں ہوتا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے دو اسباب ہوتے ہیں ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے یا نفس کی خواہش سے جس کے ساتھ شیطان ملا ہوا ہو یا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے اور ان سے سیکھنے سے ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے نفس اور شیطان کے ملنے سے اس بات کی کسی دلیل کی اس بات کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جب نفس بھی ہو شیطان بھی ہو دونوں مل جاتے ہیں تو ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان پوری پوری رات پانچ پانچ چھ گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور جو دوسرے اسباب اور آلات ہیں ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں یہاں سے کنین ان پر غالب آتی ہے فجر کے قریب پھر دو پر شوق میں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا رات کب شروع ہوئی تھی اور تک یہ وہ دو پر شوق ہے جس میں نفس اور شیطان مل جاتے ہیں آدمی کو کسی کام میں لگاتے ہیں دوسری چیز جو آدمی کے اندر ذوق اور شوق پیدا کرتی ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالی کے ذکر کا شوق کش کا شوق عبادت کا شوق تلاوت کا شوق استفار کا شوق کتابوں کے مطالعے کا شوق اور اچھے کاموں کا ذوق اور شوق وہ یہ کہ صحبت بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں اللہ والوں کے پاس آنا جانا شروع کرے اور جو اللہ والوں نے نصاب بنایا ہے اس پر چلے اب اس زمانے میں اللہ والے کم ملتے ہیں لیکن جو اللہ والوں نے نصاب بنایا ہے اس نصاب کو بتلانے والی موجود ہے کہ اللہ والوں کا نصاب ہے اس کی وجہ سے شوق پیدا ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین مجاہد بھی تھے قرآن کریم کے قاری بھی تھے عالم بھی بھی تھے تھے عامل سب کچھ لیکن ان کا نام صحابہ ہے ان کو اس لیے صحابہ کہتے ہیں تو صحبت کی برکت سے اور صحبت کی وجہ سے ان میں ذوق اور شوق عبادت کا پیدا ہو جاتا تھا اور ہو گیا تھا اس لیے ان کو صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بھیجا کہ تم جاؤ فلان پہاڑ کے اوپر بیٹھ جاؤ دشمن کے آنے کا خطرہ ہے اور تم چوکی داری حضیر یہ دونوں وہاں پہنچے آپس میں مشورہ کیا کہ دونوں کی جاگنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سو جائے اور ایک جاگے ایک ان میں سو گئے ایک جاگ رہے تھے جاگنے والے نے سوچا کہ صرف خواہ جاگنے سے کیا فائدہ مجھ کو چاہیے کہ میں نماز شروع کر دوں نماز شروع فرمائی نماز میں سورہ کہف پڑھنے لگے سورہ کہف میں ان کو اتنی لذت اتنا ذوق اتنا مزہ آیا کہ دشمن کو پتہ چلا اور اس نے تیر چلایا صحابی کو تیر لگا خون بہ رہا ہے اور وہ تلاوت کر رہے ہیں اسی کو کہتے ذوق اور شوق ذوق اور شوق اتنا بڑھ گیا کہ تیر نے اس کو منع نہیں کیا خون کے بہنے نے اس کو منع نہیں کیا اور علماء فرماتے ہیں جب خون بہ رہا ہے تو نہ شافعیہ کی نماز نماز ہوئی اور نہ احناف کی نزدیک ہوئی احناف کی نزدیک تو وضو ٹوٹ گیا اور شافعیہ کی نزدیک خون سے وضو نہیں ٹوٹا لیکن خون نجس ہے اس کے بدن پر ان کے کپڑوں پر پہ رہا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ ان کو اتنا ذوق اور شوق تھا کہ اس طرف خیال ہی نہیں ہوا کہ میرے اوپر خون ہے اور یا میرے بدن پر ہوا ہے کہ نماز محبت اور جہاز کی عیشت میں مست ہو گیا تھا اور بات فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ چلو نماز تو نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت نماز کی صورت کو باقی رکھو نماز کی حقیقت تو موجود نہیں ہے نماز کی صورت اور ظاہری شکل کو باقی رکھو شکل کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يأكل طعامك إلا تقي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي صحبت کرتے ہو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے آپ کا طعام متقی آدمی کو چاہیے کہ کھا لیں صحبت بہت بڑی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور دعا سکھائی اللہ معین نے استلو کا شبد کا وشب من يحبك وشب عمل أسألك حبك اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا سوال آپ مجھے اپنی محبت نصیب فرما دیں وحب من شکا اور ان کی محبت جو آپ سے محبت رکھتے ہیں اور وہ عمل جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے عمل کو بعد میں رکھا میں کا محبت کرنے والے ہیں محبین صحبت ان کو اللہ تبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رکھا عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي آدمی کے بارے میں سوال مت کرو اس کے ساتھی کے بارے میں سوال کرو اس لیے کہ آدمی اپنے ساتھی کے پیچھے کرتا ہے اصحاب اصحاب کا کتا کہف کے ساتھ رہا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا وہ کتا جو نجس اور ناپاک ہے وہ شافعیہ کی نزدیک ہے اور کتا اس میں خرابیاں ہیں تو ان کی خرابیوں میں ایک یہ ہے کہ وہ نجاست سے محبت رکھتا ہے اپنے پیشاب پیشاب کرتا ہے اور پھر اس کو چاٹتا رہتا ہے اور اس کے اندر اتنی فیرت ہے کہ اگر ایک کتا پوری مردہ گائے کی اوپر کھانے میں لگا ہوا ہو تو دوسرے کتے کو قریب نہیں چھوڑے گا اس میں حرف قوم سے عداوت ایک کتا دوسرے کتے کا دشمن ہوتا ہے اس میں خراب عادتیں ان خراب عادتوں کی وجہ سے قابل نفرت ہے لیکن وہی کتا جب اصحاب کہف کی حفاظت کرنے لگا ان کے ساتھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا فکل بہم باس ان ذراعے اس لیے حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ اگر دیسی آم جو چوسنے کا آم ہوتا ہے اس کو دیسی آم کہتے ہیں اس کے اندر لنگڑے آم کی شاخ لگا دی جائے پیون لگایا جائے تو پورا کا پورا لنگڑا آم بن جاتا ہے صحبت اور ملانے کی وجہ سے اور ذوق اور شوق پیدا ہو جائے تو پھر بغیر اختیار کے دن رات آدمی کی زبان پر لا الہ الا اللہ اور ذکر خیر اور ذکر چلتا رہے گا بہرحال صحبت کی برکت سے اچھی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے جو کی زندگی زندگی ہمیں ملی ہے مانگی ہوئی زندگی اس میں ہم زندگی سے فائدہ اٹھائیں گے اور اب اس میں سے تھوڑا سا پڑھ لیں گے ان اس کے بعد ذکر ہوگا انشاءاللہ کرواتے ہاں۔ ہیں ایک فکر مجھے ہر طرح نوچتی ہے اور بچوں کی طرح نیش کرتی ہے میں نے بہت سے لوگوں کی حقوق ماری کسی نے سوال کیا اور ان کا صحیح اندازہ مجھے نہیں اور میں فی الحال ادا کرنے کی طاقت ہے کوئی آزاد طریقہ احساس کرنا نے سوال کیا میں نے بہت سارے لوگوں کی حقوق مارے اور بہت زیادہ سیاحتیں کی میں چاہتا ہوں کہ ان کو ادا کروں لیکن ادا کرنے کا کوئی آسان طریقہ مجھے بتا دیں جن جواب جن جن کا حق آپ کے ذمے ہے ان کے ساتھ اخلاق اور سوالوں کا معاملہ جب آپ کی طرف کچھ متوجہ ہوں تو ان سے حقوق کی معافی کی درخواست کر لیں اور جن کا علم نہیں ان کے لیے دعائیں خیر اور ثواب کرتے رہا کریں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی نصرت اور مدد کرنا چاہیے ایک اور سوال گھریلو زندگی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی والدہ کبھی خوش رہتی ہے کبھی خوش نہیں رہتی اگر میں کبھی کہتا ہوں کہ آپ کی خدمت نہیں کر سکا معاف کرے تو کہتی ہے تم دونوں جگہ خوش رہو محترم والد صاحبہ جو دعا دیتی ہے دل سے دیتی ہے اس میں شک نہ کرے اگر کسی وقت ناراضگی ہوتی ہے تو والدہ کی ناراضگی وقتی اور عارضی ہوتی ہے ہمیشہ نہیں ہوتی والدہ کی محبت ان کی ناراضگی پر غالب آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو تین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے اور اچھے اعمال کی محبت کی تو خمریلی ہمارے دلوں میں فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم